حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا لوگو قسم ہے اللہ کی مجھے تمہارے بارے میں صرف دنیا کی زینت اور مال و دولت سے خطرہ ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول کیا خیر سے بھی شر حاصل ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے پھر فرمایا تم نے کیا سوال کیا اس نے کہا میں نے کہا تھا کیا خیر سے بھی شر حاصل ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یعنی حلال مال سے خیر ہی حاصل ہوتا ہے کیا وہ خیر ہے دنیا کا ہر مال خیر نہیں ہوتا موسم بہار میں جو سبزہ اگتا ہے اس سے جانور اپھارے کا شکار ہو کر مر جاتا ہے یا مرنے کے قریب ہو جاتا ہے مگر وہ چرنے والا جانور بچ جاتا ہے جو کھاتا ہے پھر جب اس کی کوکھیں بھر جاتی ہیں تو دھوپ کی طرف منہ کر کے گوبر اور پیشاب کرتا ہے پھر جگالی کرتا ہے اس کے بعد دوبارہ کھانے لگتا ہے جو شخص جائز طریقے سے مال حاصل کرتا ہے اسے اس میں برکت حاصل ہوتی ہے اور جو شخص ناجائز طریقے سے مال حاصل کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کھاتا رہتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار نو سو پچانوے